حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے کہا میں آج ضرور صدقہ کروں گا وہ رات کے وقت اپنا صدقہ لے کر نکلا اور جا کر ایک چور کے ہاتھ پر رکھ دیا تو لوگ صبح یہ کہنے لگے کہ چور پر صدقہ کیا گیا ہے اس نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے اگر چور پر صدقہ ہو گیا آج میں پھر صدقہ کروں گا وہ صدقہ لے کر نکلا تو کسی زانیہ کے ہاتھ پر رکھا آیا صبح لوگ یہ کہنے لگے کہ رات ایک بدکار عورت پر صدقہ کیا گیا اس آدمی نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے اگرچہ زانیہ پر صدقہ ہو گیا ہے آج پھر میں صدقہ کروں گا پھر وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا ایک غنی کو دے آیا صبح لوگ چے مغویاں کرنے لگے کہ تعجب ہے مالدار پر صدقہ کیا گیا ہے وہ شخص کہنے لگا اے اللہ تیرا شکر ہے عجیب بات ہے کبھی بدکار عورت پر صدقہ ہو جاتا ہے کبھی چور پر اور کبھی مالدار پر پھر خام میں اسے کہا گیا تیرا صدقہ تو یقیناً قبول ہو چکا رہی ثانیہ یعنی اس پر کیا ہوا صدقہ تو وہ اس لیے قبول ہے کہ شاید اس صدقے کی وجہ سے وہ بدکاری سے باز آ جائے اور چور شاید وہ صدقے کی وجہ سے چوری کرنے سے باز آ جائے اور مالدار شاید وہ عبرت و نصیحت حاصل کرے اور اللہ تعالی کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنے لگے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چوبیس